اللہ کی بات سچ تھی جو ہمیں کہہ رہا تھا کہ تمہیں مار پڑے گی یہ تو عائشہ کی تفسیر ہو گئی لیکن یہ لوگ اس کو بھی نہیں مانتے اب آگے چلیے سب سے بڑا مفسر خلیفہ سیدنا عمر فاروق کا عقیدہ بھی ذرا دیکھ لو وہ رسول اللہ کے شاگرد ہیں ان کا جو عقیدہ تھا تو ظاہر ہے وہ عقیدہ کس سے سیکھا ہوگا رسول اللہ سے وہ فرماتے ہیں بخاری دو پانچ سو چھیاسٹھ میں یا رسول اللہ کئی فتح اے اللہ کے رسول آپ ایسے جسموں سے کلام فرما رہے ہیں جن میں روح موجود نہیں معلوم ہوتا ہے کہ عمر فاروق کا عقیدہ تھا کہ مردے مسند احمد جلدو صفحہ نمبر دو سو ستاسی پر لکھا ہوا ہے کہ عمر فاروق نے فرمایا یا رسول اللہ بعد سلاس یسمعونا یقول اللہ لا تسمع الموتا عمر فاروق نے فرمایا مسند احمد میں ہے کہ اے اللہ کے رسول آپ ان سے گفتگو کر رہے ہیں جن کو ہلاک ہوئے تین دن گزر چکے ہیں یہ تو تین دن سے مردے پڑے ہیں حالانکہ قرآن نے فرمایا ان لا تسمع الموتا کی تو مردوں کو نہیں سنا سکتا تو تو ان سے کیوں بات کرتا ہے معلوم ہوتا ہے عمر فاروق کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ مردے نہیں سنتے اور ان کا نظریہ یہ بھی تھا کہ قرآن کے ان لا تسمع الموتا سے مردوں کے نہ سننے کی بات پکی ہے یہ تو عائشہ صدیقہ کا عقیدہ ہوا اور عمر فاروق کا عقیدہ ہوا کہ مردے اب ذرا بدر کی دیگر صحابہ کا عقیدہ بھی تو سن لو جہاں عمر فاروق تو وہی موجود تھا اس کا عقیدہ کیا ہے کہ نہیں سنتے اور قرآن کی وہی آیت بھی پیش کی اب دیگر صحابہ بدر کا عقیدہ بھی تو دیکھ لو مردوں کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ تھا موجود صحابہ بخاری جلدو صفحہ پانچ سو ترہتر میں ہے ناس من اصحابی یا رسول اللہ تنا دینا سن امواتا کہ اصحاب رسول میں سے لوگوں نے کہا اصحاب رسول میں سے لوگوں نے یعنی کافی سارے صحابہ نے کہا کیا کہا اے اللہ کے رسول تو ان کو آواز دیتا ہے جو مر چکے ہیں انہوں نے تعجب کیوں کی اس لیے کہ ان کا نظریہ تھا کہ مردے نہیں سنتے مسند احمد جلدو صفحہ دو سو چھہتر میں ہے فقال یا رسول اللہ اللہ موتا اے کی رسول آپ مردوں سے کلام فرما رہے ہیں اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ مردے ورنہ پھر پوچھنے کا مقصد کیا ہے تعجب کیوں کرتے ہیں اللہ اکبر ایک اعتراض یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب مردے نہیں سنتے تو رسول اللہ نے ان کو خطاب کیوں کیا ان کو کیوں کہا کہ کیا حال ہے کیوں کہا انا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ہر وجد تم ما وعد ربکم حقا ہمارے ساتھ جو اللہ نے وعدہ کیے کیا تھا وہ تو ہم نے سچ پایا کیا تمہارے ساتھ جو وعدہ ہوا تھا سچ نکلا کہ نہیں کیوں کہا رسول اللہ نے کون کہتے ہیں یہ لوگ یار لوگ جن کو ہم مشرقین مکہ کے رشتہ دار سمجھتے ہیں کتنی بڑی دیکھو ہم ان کی کتنی عزت کرتے ہیں کیسے بڑے لوگوں کی رشتہ داری یہ انہوں نے خود مول لی یہ خود شوقین ہے ان کیا کیجیے گا ورنہ کیا بات ہے جب قرآن نے نو آیتوں میں تیرہ آیتوں میں کہا ہے کہ مردے نہیں سنتے تم لوگوں کو کہتے ہو کہ سنتے ہیں تمہارا مقصد کیا ہے لوگوں کو قبروں پہ مجاور بنانا لوگوں کو قبروں کے سامنے جھکانا لوگوں کو مردوں سے آس لگانا یہ تمہارا مقصد ہے اور یہی مشرقین مکہ کا مقصد تھا تو تمہارے پیشوا وہ اور ہمارے پیشوا وہ صحابہ کرام یہ لوگ کہتے ہیں کہ پھر کیوں کہا رسول اللہ نے ان کو خطاب کیوں کیا جواب اس کا ایک جواب تو امی عائشہ نے دے دیا کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ کا مقصد یہ قطع نہیں کہ وہ سنتے ہیں کہ ان کے پیغمبر قرآن کریم کی مخالفت کا تصور بھی نہیں کر سکتا البتہ رسول اللہ کا مقصد یہ ہے کہ ان کافروں کو برزخ میں جا کر اب پتہ لگ رہا ہے کہ میں جو دنیا میں ان کو کہہ رہا تھا وہ حق اور سچ تھا یہ بخاری جلدو دو پانچ سو ستاسٹھ پہ یہ جواب گزر چکا ہے مگر دوسرا جواب سن لو اس حدیث قلیب بدر کراوی قطادہ رحمہ اللہ مردوں کا سننا قرآن کے ظاہر کے خلاف سمجھ رہا ہے یہ جو راوی ہے اس روایت کا قطادہ وہ بھی مردوں کا سننا قرآن کے خلاف وہ کہتا ہے کہ مردے سنتے اس لیے قرآن کو اپنے ظاہر پر محمول کر کے حدیث میں تعویل کر کے فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں کہ بدر میں جو ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ رسول اللہ کا معجزہ تھا قال بخاری جلدو صفحہ نمبر دو سو چیاسر قال قطادتو احیاہم اللہ تعالی حتی اسماہم قولہو توبیخا و تصغیرا و نقمتا و حسرتا و ندما قطادہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان مردوں کو کچھ دیر کے لیے زندہ کر دیا تاکہ ان کو نبی پاک کی بات سنا دے زجر تبیخ کے لیے ذلیل کرنے کے لیے بدلہ لینے کے لیے افسوس دلانے کے لیے ندامت کے لیے یعنی اللہ نے مردوں کو زندہ کیا تاکہ رسول اللہ کی بات سنا دے اس کا مقصد یہ ہے کہ قطادہ کا عقیدہ ہے کہ مردے جب تک زندہ نہ ہوں تو نہیں سنتے اللہ نے ان کو کیوں زندہ کیا یہ رسول اللہ کا معجزہ آتا اور اس کے لیے کسی کو زندہ کرنا یہ کوئی بڑی بات ہے یہ تو اللہ کا دستور ہے اور یہی معجزہ والی بات حق بھی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں قیودات اور تخصیصات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ معجزہ ہے دیکھو بخاری جن دو سفر پانچ سو ستاسٹھ پر رسول اللہ کیا فرماتے ہیں ان نہ ما اقول اللہ انہم ان رسول اللہ فرماتے ہیں یہ مردے کون ابو جہل وغیرہ وغیرہ رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ساری دنیا کے مردے سنتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا ان ضمیر خاص لوگوں کے یہ مردے الان اسی وقت یسمعون سنتے ہیں ما وہ باتیں اقول الحم جو میں ان سے کہتا ہوں یہ نہیں کہ ساری امت کی باتیں سنتے ہیں انہوں نے کہا یہ مردے اسی وقت میری بات سنتے ہیں اس کا کیا معنی کہ یہ مردے اس وقت میری بات سنتے ہیں کسی اور کی بات کوئی اور مردہ نہیں سنتا یہ تخصیص ہے تو یہ رسول اللہ کا موجزہ ہوا اور اس میں شک نہیں یہ رسول اللہ سے تو پتروں نے بھی بات کی ہے رسول اللہ سے تو لکڑی نے بھی بات کی ہے کیا تو اس کی بھی قائل ہو کہ وہ بھی بات کرتے ہیں اور یہی جواب ہمارے فقہ حنفی نے بھی دیا ہے فقہ کو تو مانو گے قرآن اور سنت کو چلو نہیں مانتے ہو تم احناف کہتے ہیں شرح ہدایہ جلدو صفحہ نمبر چار سو چوراسی فتح القدیر شرح ہدایہ جلدو صفحہ نمبر چار سو سینتالیس روح المعانی حنفی تفسیر جلد اکیس صفحہ نمبر پچاس یہ تینوں کہتے ہیں اما کلام علیہ السلام اہل القلیب فقط کانت علیہ السلام وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی بات کرنا بدر کے مردوں سے یہ ان کا معجزہ تھا تم پیغمبر تھوڑی ہو کہ تمہاری بھی بات سنے وہ تو پیغمبر تھے یہی وجہ ہے کہ صاحب مشکات یہ لوگ مشکات کو بہت زیادہ پیش کرتے وہ مشکات میں آیا ہے کہ مردے سنتے ہیں ان سے کہو کہ مشکات کو کھول کر کے ذرا دیکھ تو لو مشکات نے جہاں یہ واقعہ ذکر کیا ہے تو وہاں صفحہ نمبر پانچ سو تریتالیس ہے باب المعجزات میں ذکر کیا ہے کہاں ذکر کیا ہے باب المعجزات یہ یعنی مشکات کا مصنف بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ رسول اللہ کا لیکن یہ لوگ کبھی نہیں مانیں گے اس لیے کہ ان کا مقصد یہ ہے قبروں کے سامنے جھکنا قبروں والوں سے مانگنا قبروں والوں کی پوجنا اور ان کی عبادت کرنا ان کا متمع نظر ہی یہی ہے مشکات جل تین صفحہ نمبر بلکہ حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو اٹھتیس یہ مباب المعجزات میں انہوں نے ذکر کیا ہے تو یہ ثابت ہو گیا کہ رسول اللہ کا تھا یہ کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ سوری امت کے مردے سنتے ہیں زیادہ سے زیادہ کوئی کوشش کرے گا تو یہ ثابت کر دے گا کہ رسول اللہ کی بات بدر کے مشرقین نے سن لی تھی اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے رسول اللہ کی بات سننا کوئی بڑی بات نہیں اس لیے کہ وہ موجزہ ہے وہ رسول تھے علامہ ابن جریر تبری اب دیکھو تقریباً تین تفسیریں ذکر ہو گئی اب چوتھی تفسیر علامہ ابن جریر تبری سورہ نمل آیت نمبر آسی اور سورہ روم آیت نمبر باون کے تحت لکھتے ہیں تفسیر ابن جریر تبری جلد اکیس صفحہ نمبر چھتیس وہ فرماتے ہیں کہ جس کا ترجمہ یہ وہ, لکھتے ہیں کہ آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کافروں کی ایک مثال بیان کی ہے جس کا معنی یہ ہے کہ اے محمد آپ ان مشرقوں کو جن کے کانوں پر مہر لگا دی گئی ہے آپ کچھ سمجھا نہیں سکتے قرآن مجید کی نصیحتوں کو سمجھنے کی قوت ان سے سلب کر لی گئی ہے اس طرح آپ ان مردوں کو بھی سماعت عطا کر کے کچھ سمجھا نہیں سکتے جن کی قوت سماعت سلب کر لی گئی ہے ابن جریر تبری کیا کہتا ہے کہ جس طرح رسول اللہ نہ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مردوں سے سننی کی طاقت سلب کی ہے تو ان کو سنا نہیں اسی طرح ان کافروں سے اللہ نے وہ توفیق لی ہے نصیحتوں کی قوت سلب کر لی ہے تو ان کو بھی نہیں سمجھا سکتا پھر حوالہ قطادہ کا دیا ہے آخر میں لکھتے ہیں حاضہ مسل ضربہ اللہ للکافر فکما لا يسمع المیت الدعاء کذالک لا يسمع الکافر کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے کافروں کی ایک مثال بیان کی ہے کہ جس طرح میت کسی کی پکار نہیں سنتی اس طرح کافر بھی نہیں سنتا سمجھ گئے کہ نہیں اور قطادہ رحمہ اللہ کی مذکورہ روایت جس طرح ابن جریر نے ذکر کیا اس طرح عبد ابن حمید ابن المنظر ابن ابی حاتم نے بھی ذکر کیا اور تمام تحریرات در منصور دی امام سیوتی کی کتاب جلد پانچ صفحہ نمبر ایک سو چودہ پر تمام کی عبارات موجود ہیں کہ اللہ جل نے ان کو زندہ کیا اور رسول اللہ کی بات سنوا دی اور پھر مردہ کیا امام کرتبی سورہ فاتر آیت نمبر بائیس کے تحت لکھتے ہیں قرطبی جل تیرہ صفحہ نمبر دو سو بتیس فرماتے ہیں کمالا تسما مماتا ماتا کزال کلا تسما مماتا خلب ہو کہتے ہیں کہ جس طرح کمالا تسم ماتا کزال کلا تسم مماتا کلب ہو جس طرح تو مردوں کو نہیں سنا سکتا اس طرح ان کو بھی نہیں سنا سکتا جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں امام الوسی الحنفی لکھتے ہیں روح المانی جلد اکیس صفحہ پچپن اکثر و مشاہخنا علی ان المیت لا يسمع استدلالا بقوله تعالی انکا لا تسمع الموتا و بقوله تعالی وما انت بمسمع من فی القبور ولذا لم يقولوا بتلقین القبر کہتے ہیں ہمارے مسلک یعنی احناف کے اکثر اکابرین کا مسلک یہ ہے کہ مردے نہیں سنتے اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو مردوں کو نہیں سنا سکتا سورہ نمل کی آیت اور تو قبر والوں کو نہیں سنا سکتا سورہ فاتح کی آیت یہی وجہ ہے کہ مشائق اور اکابر احناف تلقینی قبر کی اجازت نہیں دیتے کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ مردے اب دیکھو ابن جریر تبری بھی یہی کہتا ہے امام کرتبی بھی یہی کہتا ہے امام الوسی الحنفی بھی یہی کہتا ہے ذرا ابن جریر تبری متوفہ تین سو دس کا ایک اور حوالہ اور عبارت بھی سن لو تفسیر ابن جریر سات نمبر جلد صفحہ نمبر ایک سو اٹھارہ میں لکھتے ہیں قولا اللہ تعالی نے کفاروں کو مردوں میں شمار کیا جو کہ واقعی نہ ہی آواز اور پکار سنتے ہیں نہ ہی بلاوے کو سمجھتے ہیں اور نہ ہی کسی کا قول کو جانتے ہیں مردوں میں سننے کی قطعا صلاحیت نہیں بس وہ مردے ہیں اور ابو القاسم جار اللہ محمود بن عمر ازمخشری پانچ سو اٹھتیس میں وفات پا گئے ہیں وہ تفسیر کشاف جلد ایک صفحہ نمبر پانچ سو تین میں لکھتے ہیں ان الدین تحرس یا محمد علا ان یصدقو کا بمنزلت الموتا الذین لا يسمعون اور اے پیغمبر جن کفار سے یہ تم توقع کرتے ہو کہ وہ تمہاری تصدیق کر لیں گے تو یہ توقع نہ کیجئے کیونکہ وہ کافر تو مردوں کی طرح ہے اور مردے وہ ہوتے ہیں جو سنتے علامہ نظام الدین نشاپوری لکھتے ہیں غرائب القرآن جلد تین صفحہ بہتر ایک اور نسخہ ہے جلد ست صفحہ نمبر ایک سو سینتیس وہ لکھتے ہیں الذین تحرس على اصول ایمانهم بمنزلت الموتى الذين لا يسمعون وہ کفار جن کی ایمان لانے کی تم امید رکھتے ہو پیغمبر وہ مردوں کی طرح ہے جو سنتے نہیں اب علامہ ابو البرکات عبداللہ بن احمد النصفی الحنفی سات سو دس ہجری میں وفات پا گئے ہیں وہ سورہ انعام چھتیس کی تحت لکھتے ہیں ان علیہ السلاۃ وسلام اعلی ہدایت میں سمائے ہم کل موتا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی ہدایت کی امید و حرص کرنا ان کے لیے مفید نہیں کیونکہ کفار سنتے نہیں جیسے کہ مردے نہیں سنتے علامہ قاضی ناصر الدین البیزاوی تفسیر بیزاوی جن ایک صفحہ نمبر دو سو انہتر میں لکھتے ہیں ہا اولا کل موتا اسماؤن یہ کفار مردوں کی طرح ہے جو سنتے انہیں یعنی مردوں میں نہیں سننا یہ مسلم ہے اسی سے تشبیح دیتے ہیں کفار کو اس لیے کہ مردے سرے سے سنتے ہی نہیں تو کفار بھی اتنے ہی بے حص ہو گئے ہیں کہ وہ بھی نہیں سنتے علامہ بیزاوی جلد سات صفحہ نمبر ایک سو ستائیس میں ایک اور جگہ پہ لکھتے ہیں کہ ہمارے اکثر ائمہ کرام اس کے قائل ہیں کہ مردے نہیں سنتے اور ان میں الموتا اس کا دلیل دیتے ہیں سورے علماء اور صحابہ کہتے ہیں کہ ان نقلا تسم اور سے پتہ چلتا ہے کہ مردے نہیں سنتے ہمارے مشرقین مکہ کے رشتہ دار کہتے ہیں کہ اس آیت میں سننے کی نفی ہی نہیں ہے اس آیت میں تو سنانے کی نفی ہے ارے تم ان صحابہ سے بھی زیادہ سمجھنے لگے ہو جب آدمی یہود اور نصارہ کا تابے دار ہو جاتا ہے جب قبر قبر کا پجاری بن جاتا ہے تو پھر وہ صحابہ سے آگے نکلتا ہے وہ پھر صحابہ کے بارے میں گندی باتیں اور گندی سوچیں رکھتا ہے علامہ ابو طیب صدیق حسن البخاری لکھتے ہیں فتح البیان جل تین صفحہ نمبر ایک سو ستاون ہا ولا کزال یہ لوگ یعنی کفار ایسے نہیں جس طرح ان کو مسلمان سمجھتے ہیں کہ دعوت سن کر ایمان لائیں گے نہیں بلکہ یہ تو مردوں کی مانند ہے جو نہ سنتے ہیں اور نہ ہی سمجھتے ہیں علامہ علی بن محمد سات سو پچیس میں امام خازن کے نام سے مشہور ہے وہ تفسیر خازن جلدو صفحہ چودہ میں لکھتے ہیں وہ لہٰذا شبہ کہتے ہیں کہ آیت کے اندر کفار کو مردوں کی مشابہ قرار دیا اس لیے کہ مردہ نہ سنتا ہے اور نہ ہی بات کرتا ہے دیکھو کتنی تفاصیر کا حوالہ میں دوں گا جامع البیان صفحہ نمبر ایک سو بارہ پہ بھی یہی لکھا ہے کبیر چار صفحہ ترپن پہ بھی یہی لکھا ہے ابو سعود چار صفحہ اٹھاون پہ بھی یہی لکھا ہے المطالعہ اسماؤں کہ مردے نہیں سنتے بغوی نے معالم التنزیل جلد نمبر چھ صفحہ نمبر تین سو پانچ بارہ نمبر دو المیت الزیلا سبیلا ابن کشیر جلد نو صفحہ نمبر چھ سو پندرہ المیت لا تتحرک ولا تسمع ولا تبصر کہ مردہ نہ حرکت کرتا ہے نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں پہنچتے بھی ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ مردے زندہ ہے اور زندے مردے ہیں اس لیے کہ ہم زندہ ہیں اب کسی کمرے کے نیچے ہم پڑے رہتے ہیں تو کمرے کے اوپر چھ انچ سے کم مٹی ہوتی ہے اب اگر چھت کے اوپر کوئی بولتا ہے ہم نیچے سنتے ہیں نہیں جب مردہ ایک سو ایک سو من مٹی کے نیچے سنتا ہے ہم چھ انچ کے اندر کے نیچے نہیں سنتے تو پھر ہم مر مردے ہو گئے اور مردے زندے ہو گئے وہ سو من کے نیچے سنتے ہیں ہم چھ انچ کے نیچے نہیں سنتے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم مردے ہیں اور وہ زندے ہیں اور ان کا خیال ہی یہی ہے کہ لوگ مردوں کے سامنے جائے اور اس زندہ جاوید اللہ کو چھوڑ دے اب ایک اعتراض مگر اس کی جواب کی تفصیل مگر ایک بات یاد رکھے کہ منصفہ نہ سمجھنے کی ضرورت ہے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے مزارات قبور اور اولیاء کے نام پر دھندا کرنے والے کچھ علماء سو بدنیتی سے یا بعض حق پرست ملا نیک نیتی کے بنا پر بعض کتب اکابر تفاصیر وغیرہ تفاصیر یعنی کتب حدیث وغیرہ سے وہ حوالہ جات نقل کرتے ہیں جن میں اکابرین رحمہ اللہ نے فی الجملہ مردوں کی سنی کی حامی پر بھی ہے جیسا کہ امام علوسی الحا نفیر المعانی میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ مرد فی الجملہ سنتے ہیں علامہ وچھا کشمیری نے نقل کیا ہے کہ اس باب میں استثنایات بہت ہیں پھر جملہ سننے کی بات اکثر مفسرین اور محدثین نے عبارتوں میں لکھی ہے اب ان لوگوں نے جو پھر جملہ لکھا ہے تو بعد میں بدعقیدہ لوگوں نے ان عظیم ہستیوں کی عبارتوں سے اپنے گندے عقیدے اور نظریات کی ثبوت کی کوشش کی ہے جن کو اللہ کامیاب تو نہیں کریں گے انشاءاللہ لیکن ان لوگوں نے ان کی عبارتوں سے غلط استدلال کر کے عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے اس لیے اس کا ذرا جواب سنیے کہ جن علماء نے فی جملہ سننے کی بات کی ہے کہیں کہیں گاہے گاہے لکھا ہے کہ فی جملہ سنتے ہیں تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مردے زندہ لوگوں کی باتیں سنتے ہیں یہ یاد رکھیں اس کی حقیقت یہ ہے کہ بدر کے کنویں میں کفار قریش کے مقتولین سے رسول اللہ کا خطاب مبارک پوری امت میں تقریباً سب قائل ہیں کہ اللہ نے رسول اللہ کی بات کفار مردوں کو معجزے کے طور پر سنا دی اب رسول اللہ کی بات جب انہوں نے سن لی موجزہ کے طور پر اس کی پوری امت کیا ہے قائل ہے اور یہ جواب پہلی بھی گزر چکا ہے دوسرا جواب جب مردہ کو قبر میں رکھ کر لوگ واپسی کرتے ہیں نکیر و منکر فرشتے سوال جواب کے لیے آ کر مردے کو اٹھاتے ہیں تو مردہ لوگوں کی واپسی میں پیروں کا چھاپ سنتے ہیں بعض لوگ اس کی اگرچہ تعویل کرتے ہیں لیکن ایک روایت ہے اور تیسری جگہ ہے قبر والے پر سلام کی اب جن محققین سے مردوں کے سننے کے بارے میں جو کچھ منقول ہے وہ ان تین جگہوں کے بارے میں ہے کہ اگر مردوں کا سننا ثابت ہے تو صرف ان تین جگہوں میں منحصر ہوگا سمجھ گئے میری بات کو جہاں علماء نے پھر جملہ سننے کی بات کی ہے انہوں نے رسول اللہ کے کفر بدر کے کفار کو سننے اور سنانے کی بات کی ہے پھر جملہ سے مراد کیا ہے ان کا کہ مردوں نے بدر کے اندر رسول اللہ کی بات موجن سن لی تھی ان لوگوں نے وہاں سے اٹھا کر کی ساری مردوں کے اوپر تقسیم کر دی پھر جملہ سے مراد وہ تین جگہ ہیں جہاں جہاں سننے سے کوئی شرک لازم نہیں آتا چنانچہ امام الوسی لکھتے ہیں والحق ان الموتا يسمعون في الجمله پھر آگے لکھتے ہیں ان السماع مطلقا وكذا سائر الاموات وكذا سائر الاحساسات ليس الا تابعا للمشيئه فما شاء الله تعالى كان وما لم يشاء لم يكن ويقتصر على القول بسماع ما ورد السمع بسماعه من السلام ونحوه وهذا الوجه الذي يترجح عندي روح المعانی جلد 21 صفحہ اٹھائیس فت الملحم میں شبیر احمد کاشمیری جلد دو صفحہ چار سو اناسی پہ لکھتے ہیں حق بات یہ ہے کہ مردے فی الجملہ سنتے ہیں نہ کہ ہر جگہ ہر ایک کی بات کیونکہ بے شک سما مطلقاً اور اسی طرح تمام احساسات مشیت باری تعالی کے تابع ہیں پس جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے اور جو نہیں چاہے نہیں ہوتا اس لیے جن چیزوں کا سننا حدیث سے ثابت ہے انہی پر اختصار یعنی بس کیا جائے گا مثلا یہ کہ سلام سنتے ہیں اور میرے نزدیک یہی راجے ہے یعنی انہوں نے فرمایا کہ تین جبوں میں جو سننا آیا ہے کہ رسول اللہ نے گفار سے بات کی اللہ نے موجزتاً سنا دی یا مردہ واپسی کرنے والوں کی پیروں کے چھاپ سنتے ہیں اگرچہ اس کی تصریح آگے آ رہی ہے کسی دوسری طریقے سے ہمارے امت علماء نے ان کی تعویل کی ہے لیکن انہی مقامات پر منحصر سمجھا جائے گا یہ نہیں کہا جائے گا کہ سارے مردے ساری باتیں سنتے ہیں اور ہر ایک کی سنتے ہیں اس عبارت سے امام علوسی اور شبیر احمد عثمانی کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ مردے کے تمام احساسات اور سننے کی صلاحیت سب اللہ کی مشیت اور ارادے پر موقوف ہیں اور اللہ چاہے کہ کسی کی بات ان کو سنا دے تو سنا سکتا ہے اور مردی بھی پھر سن لیتے ہیں جب اللہ چاہتا ہے اگر اللہ نہ چاہے تو نہیں سناتا اور نہ ہی سنتے ہیں اب اللہ کا ارادہ کس کو معلوم ہے کہ کب کسی کی سناتا ہے اس لیے ہماری اوپر واجب ہے کہ ہم صرف انہی مقامات میں سننے کے قائل ہو جائیں جہاں نس حدیث سے ثبوت ہو مثلا بدر میں کفار کو اللہ نے رسول اللہ کی باتیں موجود سنائی تھی اور بس انشاءاللہ اللہ مزید کل دعوانا الحمدللہ الحمد اللہ دا بتا ستا توحید سنت ستاحید مرکز اسلامی کیسٹ ہاؤس دبند بازار جہانگیری کی هر سات د مدینه مسجد سره په خوا کې د جناب فتح الله صاحب سره ملاویږي او د دینه علاوه بعد د دین تقارو کې سره هم تاسو لا د دې دکان